ایتونی بے کتاب من قبل حاضہ او اثارت من علم ان کنتم صادقین وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسکم بنبن فتبینوا <coughs> کافی عرصے کے بعد آپ بھائیوں سے آج مخاطب ہوں میرا یعنی اصل میدان تو تقریر نہیں ہے نہ تقریر کا میں ماہر ہوں بہرحال چند گزارشات صحیح حدیث کے بارے میں کہ دین لینے کا بنیادی ذریعہ قرآن اور صحیح حدیث ہے انشاءاللہ بیان کروں گا اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کی حق سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن کریم کی پہلے جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ آیت کا حصہ ہے سورہ حقاح میں چھبیسویں پارے میں شروع میں یہ آیت آئی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ ایتونی بھی کتاب من قبل اے شرک کرنے والوں اللہ کے بارے میں مختلف باتیں منسوخ کرنے والوں اگر تمہارے پاس اس کی دلیل اس شر کی اس کفر کی کوئی دلیل کتاب اللہ میں موجود ہے تو لے آؤ تو کتاب ان کا لہٰذا قرآن سے پہلے کتابیں آئی ہیں تو رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی انجیل نازل فرمائی آسمانی کتابیں جتنی ہیں ان میں سے کوئی حوالہ پیش کرو ثبوت پیش کرو او آثار آتے من علم یا علم کے آثار پیش کرو بعض تابعین اور مفسرین اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ نبیوں کی احادیث پیش کرو یہ علم کے آثار جو ہیں یہ انبیاء کی حدیثیں ہیں یا تو آسمانی کتاب پیش کرو یا تمہارے پاس اگر روایتیں ہیں حدیثیں ہیں علم کے آثار ہیں تو وہ پیش کرو تم صابطین اگر تم سچے ہو اس آیت کریمہ میں دو دلیلوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ایک دلیل تو کتاب پیش کرو اللہ نے کوئی کتاب نازل فرمائی ہے کسی رسول پر نازل فرمائی ہے تو اپنے شرک کا ثبوت نہیں اگر اس میں بھی نہیں ہے تو پھر نبیوں کی حدیث ہے کوئی روایت پیش کرو حدیث پیش کرو تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام میں حجت جو ہے دلیل کے طور پر یہ دو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی اور آپ کے آنے سے پہلے بھی ہر دور میں اللہ تبارک کو تعالیٰ نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس کی اطاعت اس کی پیروی فرق کرا دی حکم دے دیا فرمایا کہ ہم نے کوئی بھی ایسا رسول نہیں بھیجا اللہ اللہ مگر اللہ کے اذن کے ساتھ اللہ کی اجازت کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے اب رسول لوگوں کے سامنے جس پر کتاب نازل ہوتی تھی کتاب اللہ پیش کرتا یا اگر کسی سابقہ کتاب کا وہ کا متبع ہوتا ہے اتباع کرنے والا ہوتا تو پیش کرتا اور ساتھ ہی اس کا مفہوم اس کی تشریح اس پر عمل وہ بھی بیان کرتا اپنے عمل سے اپنے اقوال سے اس لیے کوئی آدمی بھی جو ہے اللہ کی وہی پر ایمان رکھتا ہے اسے یہ یقین ہے کہ رسول پر یہ وہی نازل ہوئی ہے تو وہ اس بات سے کبھی بھی بے راز نہیں ہو سکتا کہ رسول نے اس کی جو بیان کی ہے جو مضمون جانتی ہے اسے وہ معلوم کرے اس پر عمل کرے اسی طرح قرآن کریم کی ایک دوسری آج میں نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ اتوار کو تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تاکیق کر لیا کرو ان دو آیات کو ملا کر ہم یہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث جتے اور اس کی دلائل دوسرے بھی ہیں اور حدیث بھی صرف وہی حجت ہے جو کہ صحیح حدیث ہے اس لیے کہ فاسق اللہ کا نافرمان جو ہے اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے اگر کوئی اللہ کا نافرمان انسان کوئی روایت بیان کرے گا تو ہم تحقیق کریں گے بغیر تحقیق کے اسے تسلیم نہیں کریں گے یعنی اس کے ساتھ کوئی دوسرا سچا گواہ ہو پھر مانیں گے دین کے اندر تحقیق والی بات کہ اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے یا اللہ نے یہ بات فرمائی ہے اس کا حکم دیا گیا اس آئل محدثین کرام رحمہ اللہ نے اس آئل سے اسماء اور اجال کا جو علم ہے وہ ثابت کیا جو کہ حدیث کا بہت بڑا علم ہے جس کے ساتھ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے راوی اس کا سچا ہے یا جھوٹا سکہ یعنی قابل اعتماد ہے یا ناقابل اعتبار ہے اور پھر اسما اور رضال کی جتنی شاخیں ہیں وہ ساری اس ایسے کریمہ کی روشنی میں وہ ہے تو حدیث کا معیار حق ہونا حجت ہونا اور صحیح حدیث کا حجت ہونا ان دو آیات سے میں نے ثابت کیا اور بھی بہت سی دبلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ مدینہ نے مسجد قبلا پین میں صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ اجمعین نماز پڑھ رہے تھے صبح کی نماز تھی یا کوئی نماز تھی نماز پڑھ رہے تھے نماز میں ان کا چہرہ ان کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا پہلا قبلہ مسلمانوں کا جو فلسطین میں ہے اور جو اس وقت یہودیوں کے قبضے میں تو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اس دوران میں ایک آنے والا آیا آنے والے نے آ کر آواز دی حدیث بیان کی بتایا کہ لوگوں قبلہ بدل گیا ہے یہ تم جدھر نماز پڑھ رہے ہو اب رخ بدل گیا ہے اب بیت اللہ کی طرف اللہ کا تعالیٰ نے رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا صحابہ اکرام نے نماز کی حالت میں اسی حالت میں اپنا رخ بدلا دیا نماز میں پھر گئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف یہ عقیدے اور ایمان کا مسئلہ ہے نماز ایمان میں سے اما کان اللہ ایمان حکم اللہ تمہارے ایمان یعنی نمازیں ظاہر کرے گا خاص طور پر اس واقعے کے بارے میں کیونکہ یہاں پر یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جو لوگ اب بیت المقدس کی طرف پہلے قبل کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ان کا کیا ہوگا تو ان کی نمازیں اللہ ظاہر کرے گا انہیں جو حکم دیا گیا تھا اس انہوں نے عمل کیا ہمیں جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کریں گے یہ مشہور حدیث ہے اور اس کی عملی صورت اب بھی مدینہ میں جس آدمی کو موقع نہیں گیا مدینہ جانے کا تو دیکھ سکتے ہے وہ مجھ سے دو کرنے والے ابھی نہیں اب اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ خبر واحد ایک آدمی کی روایت اگر وہ صحیح ہو تو اس پر عمل کرنا چاہے عقیدہ ہو چاہے امال ہو اس میں ضروری اب چونکہ سادہ جو ہے سارے کے سارے عدول تھے سارے کے سارے سکا تھے اللہ تعالی کو تعالیٰ نے جس طرح سب سے افضل انسان خاتم النبیین بنا کر بھیجا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آپ کو سادہ بھی ایسی جماعت عطا فرمائی کہ جن میں ایک بھی جھوٹا نہیں تھا پوری صحابہ کی جماعت میں ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جو جھوٹا صحابہ اکرام کی آپس میں جنگیں بھی ہوں گی لڑائیاں بھی ہوں گی جنگے جمن اور جنگے سسین متواتر حادیث سے ثابت ہے اس کے باوجود کسی شادی نے کسی دوسرے کے خلاف کوئی حدیث بنانے کی ضرورت نہیں بلکہ بہت سے صحابہ کرام کے واقعات حدیثی کتابوں میں موجود ہیں کہ وہ حدیث بیان کرتے ہوئے ڈرتے تھے لڑتے تھے کہ کئی الفاظ میں کمی بیشی نہ ہو جائے چلو مفہوم تو وہی ہے لیکن جو لفظ بیان کر رہے ہیں اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے بات کہتے تھے او کما کال رسول اللہ حالانکہ روایت بلمانہ بھی جائے گی روایت ہو بلمانہ روایت منوانے کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک روایت بیان کرتا ہے اس کو اس کا مفہوم ایک سچا آدمی اپنے الفاظ میں بیان کرتا مثال کے طور پر کوئی آدمی مارا جائے تو کہنے والا دوسرے بھائی کو کہتا ہے کہ فلاں آدمی مارا گیا یہ اس کو بیان کرتا ہے کہ فلاں آدمی قتل ہو گیا اب قتل ہو گیا اور مارا گیا دونوں کا مطلب ایک ہی تو اگر مارا گیا اس کو روایت گرمانے بیان کریں گے تو قتل ہو گیا اس کے لیے محدثین نے بڑی شرطیں لگائی اور بہت سے علماء سے بھی تھے جس طرح محمد بن ہے وہ روایت بل لفظ ہی کرتے ہیں الفاظ یاد رکھتے محدثین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے انہوں نے تو اتنی تحقیق کی ہے ایسی کہ لفظ تک جو ہے نا اس میں وہ پوری طاقت ہے بن جامہ رحمہ اللہ بسرا کے ایک بہت بڑے محدث ہیں تاز میں سے سید انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے نابینا تھے بادل زاد وہ مدینہ آئے پڑھنے کے لیے بسرا سے عراق سے مدینہ آئے یہ واقعہ صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے اسما الجان کتاب میں اب مجھے یہ حوالہ یاد دلا کہ یہ ابن ابھی ہاتھی کی کتاب الجر و تعدیل میں ہے یا خطیب اردادی کی تاریخ اور میں بہرحال نیپال پر میں یہ واقعہ ان شاء اللہ وہ بیان کر دوں گا کون سی کتاب تو وہ آتے ہیں اور سعید بن سید رحمت اللہ علیہ کے پاس کئی دن رہتے جو کہ مدینہ کے بہت بڑے فقیر تھے بہت بڑے عالم تھے محبت تھے اور سید حیر رضی اللہ تعالیٰ کے داماد تھے فکائے سب ان سے کئی دن ان کے پاس رہے اور ان سے مسئلے پوچھتے تھے ابھی سے پوچھتے تھے روزانہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے مسئلے پوچھتے پوچھتے جب کئی دن گزر گئے تو سعید سید رحمت علیہ ہو گئے تو انہوں نے کہا کتا اور مجھ سے جو کچھ پوچھتا پوچھتا رہا ہے تو پوچھ رہا ہے کچھ یاد نہیں ہے انہوں نے کہا جی ہاں، یاد ہے انہوں نے کہا میں آیا تھا بس پہلے دن آیا تھا میں نے آپ سے یہ مسئلہ پوچھا آپ نے یہ جواب دیا میں نے یہ مسئلہ پوچھا آپ نے یہ جواب دیا میں نے یہ مسئلہ پوچھا آپ نے یہ جواب دیا اور شروع ہو گیا کئی دنوں اور اصل نسری نے یہ کہا تھا سعید و سید رہنے والا حیران ہو گئے کہ وہ لگے ما کم تو عزم لو اللہ خلا کر سک میں یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ اللہ نے تیرے کے ساتھ بھی کرا کیا میرا خیال نہیں تھا کہ آپ کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ دین کی حفاظت خود اپنے ذمہ لیے اللہ نے سلک پیدا تاریخ مداد میں صحیح صنعت کے ساتھ یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مجھے کیونکہ میری ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ میں ایک روایت ہوں بیان کرنے کا قائل نہیں ہوں تو اس لیے پوری تاخیر کرنی پڑتی ہے روایتوں کی تو یزید بن ہارون کو ایک آدمی کہتا ہے کہ فلاں آدمی ہارون نام کا ہارون ہے مستملی وہ یہ پروگرام بنا کر وہ پروگرام بنا بیٹھا ہے کہ وہ آپ کو دھوکہ دے گا جی سن آپ ہوشیار ہو جائیں وہ آپ کی کتاب لوگوں کو پڑھ کر سنائے گا اور کسی جگہ اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ بھی کر دے گا تو کسی نے نصیحت کے طور پر اس کو پتا چل گیا نا طالب علموں نے آپس میں کوئی پروگرام بنایا ہوگا کہ استاد کو دھوکہ دیتے ہیں آزماتے ہیں تو اس نے کہا اس آدمی کو کہ مجھے جو میں نے حدیثیں اپنے استادوں سے سنی ہے بیس ہزار حدیثیں ساری مجھے زبانی یاد پوری صحیح یاد تو پوری کوشش کر کے دیکھ پوری کوشش کر تو انشاءاللہ اسے کبھی کر نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی حفاظت کر دی تھی اس لیے ایسے لوگ پیدا کیے کئی تو ایسے تھے جن کے حافظ ان کی کتاب سے زیادہ مضبوط تھے بعض اوقات کہتے ہیں کہ میری کتاب میں اس طرح لکھا ہوا ہے اور میرا حصہ یہ کہتا ہے تو صحافی والی بات زیادہ محبت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیات میں جو بیان فرمایا ہے تو اس سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایک تو قرآن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہو جائے معیار حق اللہ فرماتا وہاں ہے انہیں کا ذکر یہ تو گئی میں نے ہم نے ذکر ان پہ اتارا ہے تاکہ تو اس کا بیان لوگوں کے سامنے کر دے اب اس کا بیان اللہ تبارک کو تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا بیان رمانہ تشریف ایک ہوتا ہے بیان دمانہ نزدور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ سعید بخاری میں کتاب و توحید بھی آتا ہے امام زوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ البیان بیان کرنا دین کا بیان کرنا یہ اللہ کا کام ہے یعنی اللہ نے دین بیان کر دیا اللہ نے قرآن نازل کر دیا وہی نازر فرما دی دین نازل فرما دیا اپنے رسول پر وہ اللہ رسول البلاغ اور اس دین کو آگے لوگوں تک پہنچانے رسول کا کام وہ الو تسلیم اور ہمارا کام یہ کہ اس کو تسلیم کریں تین ہی کام ہے اللہ کا کام دین کو نازل کرنا رسول کا کام دین کو لوگوں کے سامنے پہنچانا اور لوگوں کا کام ہے کہ دین پر عمل کریں ظہیز اور غیر ثابت بات اس کا مردود ہے نا اس آئے سے ثابت ہے ان جا حکم فاس حکم بن فتح صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر امام مسلم رحم اللہ ایک روایت لائی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی تھے ان کے سامنے ایک آدمی آیا نا اس کا نام تھا بشیر ابن کاب العدوی دوسرے نظر سے بشیر ہاں، ہمارے یہاں بشیر کا جاتا ہے تو بشیر اس کا نام تھا اس نے حدیثیں بیان کر دی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیثوں بیان کرنے والا کون ہے ایک تابی ہے صابی نہیں تو ظاہر اس نے اللہ کے علیہ وسلم کو دیکھا نہیں سند بیان نہیں کرتا حوالہ بھی پیش کرتا سمجھ نہیں بیان کرتا عبداللہ بن عبا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کی اپنی باتیں کرتے ہیں کسی کے ساتھ پھر پوچھنے پر بار بتایا کہ فتنے سے پہلے ہم جو بھی حدیث بیان کرتا تھا ہم وہ اس کو قبول کر لیتے تھے سن لیتے تھے فتنے کے بعد نہیں نہیں یہ کتنے جو شروع ہوا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد اس کے بعد آپ کوئی آدمی بھی کوئی روایت بیان کرے گا اس کا صحیح ہونا ضروری اسے صحیح ثابت کرنا یہ اس کی ذمہ داری یہ صحیح اگر ثابت ہو جائے گی صحیح تو پھر سر آنکھوں پر محدثین کرام کے سامنے یہ سے ابھی تھا یہ جو حادیث لکھی ہے یہ ایمان کا بنیادی مسئلہ تھا کہ انہوں نے حدیثیں لکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ پر ایمان لانا یہ بنیادی عقیدہ ہے یہ جنت کا راستہ ہے اور اگر جو ایمان نہیں لائے گا تو جہنم والی بات ہے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث متواتر انتہائی مشہور حدیث کہ آپ نے فرمایا من کرتا تھا متعمدن فل متعم پھل یہ تھا جو آدمی جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے گا مجھ پر جھوٹ بولے گا وہ جہنم میں اپنے ٹھکانا تلاش کر لے اپنی جگہ تلاش کر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے محدثین کرام نے انتہائی احتیاط کی احادیث کے مسئلے میں انتہائی احتیاط کی صحیح بہاری اور کے اندر ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا لوگوں نے کہا صحابہ نے کہا کہ یہ اچھا آدمی تھا اص نو خیرن اس کی تعریف کی کہ وہ اچھا آدمی تھا آپ نے فرمایا وجہ بات واجب ہوگی ایک دوسرے کو ایسا گزرا صحابہ کرام نے کہا کہ اصنو والے شرم شرن یہ اچھا آدمی نہیں تھا برا آدمی تھا فرمایا وجہ بت واجب ہوگی پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے جو وجہ بت کہا ہے واجب ہوگی اس کا مطلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ جس کی تم نے تعریف کی ہے جسے تم نے اچھا کہا ہے اس کے لیے جنت واجب ہے اور جسے تم نے برا کہا ہے اس کے لیے جہنم واجب ہے آپ نے فرمایا کہ ان تم شہدا اللہ فلس اس زمین میں تم اللہ کے گواہ ہو اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا المومنون شہدا اللہ کی رف مومن لوگ جو ہے اس زمین میں اللہ کے گواہ ہوتے تو مومن اگر کسی کو اچھا کہتے بن اتفاق وہ اچھا ہے جسے برا کہتے وہ برا اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ محدثین کے دماغ جس راوی کو کہہ دینا کہ یہ سچا ہے وہ سچا ہے امام ابو حاتم راضی رحم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ محدثین کا کسی بات پر متفق ہو جانا کتھا ہو جانا لا یقون اللہ سوائے سچ کے کچھ بھی نہیں سچی بات ہے تو یہ دین کے جو دو ذریعے ہیں قرآن قرآن کریم تو متواتر تواتر کے ساتھ کتابی شکر ہمارے پاس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سید عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے انہیں قرآن کریم کا یہ نسخہ جو ہے وہ لکھوا کر اسلامی علاقے جتنے تھے بلاد اسلامیہ اس میں تقسیم کر دی اب اس وقت مسلمانوں کے پاس جو قرآن کریم موجود ہے اس کو کہتے ہیں مصطفی عثمانی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا لکھوایا ہوا نسخہ جس طرح انہوں نے لکھوایا ہے نا اسی طرح قرآن موجود مال کے یوم دین جو ہے مطلب صرف آتے ہو پڑھتے نا مال کے یوم دین تو مال یوم انہوں نے لکھایا نیم لام کاف نیم الف لام کاف نہیں نیم لام کاف اب قرآن کی سے بھی آپ لے کے آئیں گے نیم لام کاف لکھو پڑھیں گے مال کے یوم دین یہ بہت بڑا کارنامہ تھا جو سید عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سر انجام دیا اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت دنیا کے جس کونے جائے یہی قرآن مسلمانوں کے پاس ہو جائے جو لوگ تاریخ قرآن کا عقیدہ رکھتے قرآن کو نہیں مانتے ان کے پاس ہی یہی قرآن ہے کوئی دوسرا نہیں ہے بعد میں احادیث جو تھی صحابہ کے دور میں تو عام روایت زبانی بیان کی جاتی تھی اور اللہ نے ان کو حفظ بھی بےتنا دیے تھے تابعین اور توبہ تابعین کے دور میں حدیثیں لکھنی شروع ہوئی شروع ہوئی حادثی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ کی احادیث کو محفوظ کر میرے پاس ایک آدمی آیا نا منکر حدیث تو میں نے اسے کہا کہ یہ دیکھو صحیح بخاری یہ صحیح بخاری پڑھیے تم کہتے ہو کہ ڈھائی سو سال بعد ابھی لکھی گئی میں نے کہا کہ صحیح بخاری میں سے کوئی ایک حدیث نکالو میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے دنیا میں لگی امام بخاری سے پہلے کتابوں میں لکھی ہوئی حدیث ہوتی تم کسی ایک حدیث میں آ سکو میں یہ ثابت کروں گا کہ امام بخاری کے علاوہ دوسرے امام نے بھی یہ حدیث جان کر کوئی حدیث موتا امام مالک نے لکھی ہوئی کوئی حدیث امام شافی کی کتابوں نے ان لکھی ہوگی کوئی امام عبد زاد کی پسند پہ لکھی ہوئی یہ تینوں کے تینوں امام بہاری کے پہلے ہوئے کوئی حدیث امام بہاری کے استادوں کتابیں لکھی ہوئی وہ سنت اتنے لکھے بنے تم کیا سمجھتے ہو پھر ان ساری حدیث کو کتھا کرو صحیح بخاری کے حدیث اس کو ابو داؤد کی حدیث سے ملاؤ صحیح بخاری کے حدیث کو مسلم احمد کے حدیث سے ملاؤ وہ ایک جیسی ہوگی معمولی اختلاف اگر کا ہوگا من ایک ہی ہوگا مفہوم ایک ہی ہوگا حدیث کو حجت سمجھنا اس پر عمل کرنا صحابہ اکرام کا تعدین کا اتفاقی حد ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے آپ کی وفات کے بعد سب سے پہلا اختلاف مسلمانوں میں کیا ہوا تھا پتا ہے نا خلافت کا ووٹر خلیفہ کون ہوگا سب سے پہلا اختلاف یہ ہوتا انصاری یہ کہتے تھے نل امیر خلیفہ ہم میں سے ہوگا مہاجرین کہتے تھے من المیر ہم میں سے خلیفہ ہوگا یہ بہت بڑا اختلاف تھا میرے بھائی اس کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا تھا اگر اتفاق نہ ہوتا نا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مسلمان آپس میں ٹکرا جاتے قتل و تار ہو جاتا بہت بڑا تھا اور زہریل القدر صحابہ کے درمیان اس امت سے بہترین گروہ کے درمیان تو اس اختلاف کے دوران پھر یہ حدیث سنائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین من تو بل خلفا جو ہے امام ہو یہ قریش میں سے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی حدیث آنے کے بعد پھر اب انصار کی بات نہ رہی صحابہ کرام نے سید وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ خلیفہ اختلاف ختم ہو گیا پہلا اختلاف جو ہوا تھا یہ حدیث کے ساتھ آنے گا یہ قرآن میں تو کوئی آیت نہیں علامہ تمن قریش قرآن کے کسی حادث سے پوچھے قرآن کی یہ کوئی آیت نہیں علامہ تمن قریش یہ حدیث ہے جب یہ حدیث آ گئی صحابہ اکرام نے بیت کر لی اب اتفاق ہو گیا ایک دو اگر صحابہ نے اختلاف بھی کیا ہے تو چونکہ جمہور نے اس بات کو تسلیم کر لیا اختلاف ختم ہو گیا کوئی قتل کتاب نہیں کوئی جھگڑا نہیں اور اسلام کا جھنڈا سر بنا دیا اسی طرح صحابہ اکرام کی تاریخ جو ہے اس کے بعد آئے تعبین کے دور میں یہی بات آئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک دفعہ کسی مجلس میں تشریف فرما دی یہ واقعہ صحیح صنعت کے ساتھ عبداللہ بن احمد احمد حنبل نے اپنی کتاب و سننے میں ڈالی امام ابو حنیفہ سے ایک آدمی آ کر مسئلہ پوچھتا ہے کہ بتائیں ایک آدمی گیا اور کسی کے باغ سے اس نے پھل چڑھا دیا چوری کی پھلوں کی اور پکڑا گیا اس کی کیا سزا ہے اور یہ تو عام بھائیوں کو پتا ہے معمولی انپار بھی ان کو پتا ہوگا کہ چور کے ہاتھ کاٹے جاتے اسلام پرانے کریم کی آئے تھے وہ سارے کو وہ سارے کا تو فخت ہو ایڈیا ہوما چور مرد ہو یا چور ہو تو ان کا ہاتھ کاٹ دیتے اب ایڈیا ہوما مراد کیا ہے یہ پھر حدیث کا مسئلہ ہے کیا دونوں ہاتھ ہیں یا ایک ہاتھ دائیں یا بائیں یہ تو پھر سے ثابت امام ہے مریشا رحمۃ اللہ علیہ نے فتوا دے دیا فرمایا کہ یق تو اس آدمی کے ہاتھ کاٹے جائیں گے یعنی اس کا ہاتھ کاٹا تھی دائیں ہاتھ کاٹ دیں اس نے لکھ لیا فتوا اسی مجلس میں محدث ابو اوانا وزاح ابن عبداللہ اللہ محلہ نے جو کہ امام بخاری کے استادوں کے استاد تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس اس مسئلے میں ایک حدیث موجود اور اپنی طرح سے پوری حدیث سنا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا قطع فی سمر جو آدمی پھل چڑھائے اس کے ہاتھ میں کاٹے گئے صحیح ہے بخاری مسلم کی غلط اب پھل چڑھانے والے کے بارے میں یاد رکھو کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ آزاد ہے اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے لیکن اس کو سزا مل سکتی ہے تعزیر لگ سکتی ہے اس کو کوڑے بھی لگ سکتے اس کو قید بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ہاتھ کاٹے والے سزا پر انہوں نے وہ حلیفا رحمۃ اللہ علیہ جب یہ بات سنی ہے تو فوراً فرمایا ام ہو یہ جو میرا لکھا ہے تو انہیں فتوا فوراً کاٹ دی ختم کر اس کو فرمایا لا یوکتا لا یوکتا ہوں ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے نہیں کاٹے جائیں گے اس سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ امام ابو رفا اور دوسرے امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سے محبت کرتے تھے اس کو ترجیح دیتے تھے اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ خبر واحد کو اگر صحیح ہوتی تھی اس کو عزت مانتے تھے ورنہ امام رفا کہہ دیتے کہ بھائی یہ تو خبر واحد ہے یہ زمین ہے پتہ نہیں یہ بات صحیح ہوگی بول تھا فوراً اس حدیث پر عمل کیا اور ظاہر طور پر قرآن کریم کی آپ کے خلاف مسئلہ قرآن میں تو یہ مسئلہ موجود نہیں اس کے باوجود قرآن کی تخصیص کر لی قرآن کریم کے عموم سے خارج کر لیا اس کو اور خبر واحد اس کو حجت مان لی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا انکار کرتے خبر واحد کو صحیح حدیث کو نہیں مانتے یہ اماموں کے بھی مخالف ہیں عبد الرحی لکھنوی نے اور دوسرے دوست سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اتفق المت العربا ام اربا کا اتفاق ہے اس مسئلے میں یعنی امام عرفا امام مالک امام شافی احمد احمد سب کا اتفاق ہے کس بات پر کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تخصیص قرآن کے خبر الواحد ایک خبر ایک صحیح حدیث ہو اس کے ساتھ قرآن کی تخصیص کرنا چاہیے جب تخصیص کرنا جائے گے تو تشریح کرنا تفسیر کر کیوں جاؤ کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنو یہ سلف کے جو واقعات ہیں یہ بھی سنجید جنوب اللہ ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اگلی امتوں کے واقعات بیان کیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے لوگوں کی ایمان تازہ ہو دلوں میں اطمینان پیدا ہو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے پوچھا تھا کہ وضو کے دوران پاؤں کی انگلوں کا خلال کرنا کیسا مسئلہ ہے خلال کہتے ہیں نا کہ اس میں انگلی داخل, انگلی داخل کر کے نا اس طرح وہ پانی پہنچانا یا جس طرح ہاتھ کی انگلی ہے اس طرح داری کا بھی خلال ہوتا ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے یہ تقدمت و تعدین میں اور امام بیکی کی سنن قبرا میں حسن ذات یعنی صحیح سنن کے ساتھ ہوا امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں کرنا چاہیے ادھر اس مجلس میں لیس بن صاحب رحمت اللہ علیہ جو کہ مصر کے بڑے امام تھے آئے ہوئے تھے عبداللہ بن راب عبد اللہ بن راب جو مصر کے بڑے امام تھے وہ آئے تھے لیس بن صاحب کے شاگرد عبداللہ بن واب رحمۃ اللہ علیہ جو امام مالک کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تھے انہوں نے فرمایا ہند نافی ظال کا سنت اے امام مالک ہمارے پاس اس مسئلے میں ایک سنت ہے سنت زمانہ حدیث بعض وہ کہتے ہیں نا حدیث علی گڑھ چیز ہے سنت علی دے چیز اس میں رابط پر وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس اس مسئلے میں ایک سنت ہے سنت امام مالک نے فرمایا ہاتھ آپ کیا ہے اس کا انہوں نے کہا حد سنا لے سن صاحب اور آگے دو تین گاڑی اور جان کی اور آگے جو ہے سر جان کی یعنی سسابی کا بیان کیا ابھی عبد الحبری راوی ہے ابو عبد الرحمٰن رانی ہاں، ہاں۔ المستورت ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ اور آگے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کا خلال کرتے تھے مالک یہ حدیث سنی نا تو فرمایا ان نہ حاضر حدیث حسن یہ تو حسن حدیث ہے یعنی صحیح حدیث ہے اچھی حدیث فوراً اپنی بات سے رجوع کیا یہ نہیں کہا کہ خبریں ہو گئے بس فوراً کہا کہ انگوں کا خلال کرنا چاہیے عبداللہ بن واہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب بھی امام مالک سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے امان شافی رحمۃ اللہ علیہ کا وقت یہ جو آئمہ ہے یہ مسلمانوں کے درمیان ان کا بہت بڑی عزت احترام ہے ہر گروہ کے لوگ ان کا احترام کرتے تو ان کے واقعات اس کی دلیل ہے ایک تو حدیث صحیح ہو چاہے وہ خبریں دو اس پر عمل کرنے کے لیے زندگی اس سے بتاؤ گزر گئی امام ابن عبد البار نے اپنی کتاب میں اجماع نقل کیا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ صحیح حدیث جو ہے نا یہ حجت ہے چاہے وہ عقیدے میں ہو چاہے وہ امال میں ہو وہ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ جتنے لوگ بھی ہیں چاہے اہل سنت ہے اہل سنت لوگ کہتے ہیں اہل سنت کہتے ہیں جو سنت پر عمل کرتے ہیں قرآن حدیث پر عمل کرتے ہیں جو توحید پر عمل کرتے ہیں وہ اہل سنت ہے بھائی پنجاب میں جو کچھ اور بھی ہوتا ہے تو یہ یاد رکھے پھر میری کسی بچی تو اہل سنت ہو وہ بھی حدیثیں پیش کرتے ہیں عقیدے میں امال میں اہل بدر جو ہیں خارجی ہیں وہ بھی ابھی سے پیش کرتے کہتے ہیں کہ مساو اور المسلم وہ مسلمان کی یعنی مسلمان کے بارے میں جو اس کو قتل کرے گا تو اس کے بارے میں تقسیم کے بارے میں جو راتیں پیش کرتے دوسری پیش کرتے شیعہ جو ہے وہ بھی ابھی سے پیش کرتے قدریہ بھی تقدیر کے منکر کر بھی تو یہ سارے گمراہ فرقے جو ہیں یہ بھی راتیں پیش کرتے ہیں ایل ایس ایل پیش کرتے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ سارے لوگ عقیدہ ہو یا ہمارے سے فرق کرنے والے نہیں ہیں یہ بات میں کچھ لوگوں نے بنا لیا تو امام شافی رحمت اللہ علیہ ایک مجلس میں موجود تھے یہ واقعہ وہ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور اسماج کتاب میں بھی حافظ نے سیر علام نبلا میں بھی لکھا تو امام شافی سے ایک آدمی مسئلہ پوچھتا ہے کہ کیا مکہ کے اندر جو زمینیں ہیں مکان بیچنے جائیں گے کہ نہیں یہ جو جہاں بیت اللہ ہے اس کے گرد جو مکے کا علاقہ ہے مکے کے علاقے میں مکان زمین بیچنا جائز ہے یا نہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جائز ہے اور زمین پیش کی فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آئے تھے نا علی بھی آ گئے تھے رسول اللہ سلم بھی آ گئے تھے اور پیچھے رہ گئے تھے عقیل اور عقیل اس وہ مسلمان نہیں تھی انہوں نے کیا کیا کہ ساری زمینیں بیچ دی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے گئے تو آپ نے فرمایا کہ ہر طرح کلانا عقیل میں دار عقیل میں بخاری گرا کے ہمارا کوئی ایک گھر بھی چھوڑا ہے ہماری کوئی ایک جگہ بھی چھوڑی سب بیچ سب تو اس سے ثابت ہوا کہ اگر مکہ کے اندر مکان بیچنے ناجیز ہوتے تو رسول اللہ علیہ وسلم اس کو باطل قرار دیتے آپ نے تو افسوس کا اظہار کیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ مکان بیچنے جائے گی ادھر اس مجلس میں ایک بڑے فقیر بھی خوراستان کے ہوئے اس خواب بھی نکل آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ مکرو ہے نہیں بیچنے کے لیے دلیل یہ ہے کہ ہدف ہے فلان ان عطا ان کا روم اب اس طرح سے کوئی بیان کی کہ عطا عطا بھی اس کو مکرو سمجھتے تھے تاؤس اس کو مکرو سمجھتے تھے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو ہے خوراسان کا فقی تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بڑا فقی ہے تیرا تو یہ علاج ہے کہ تجھے پکڑا جائے تجھے پیٹا جائے تیرے کام کھینچے جائے میں کہتا ہوں کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کہتا ہے کال آتا تاؤس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آتا ہو تاؤس کی بات نہیں مانی گئی تو یہاں بھی خبریں وہاں صحیح خبر ہے اس کی بنیاد پر امام شافی رحمۃ اللہ علیہ چاہے کوئی بھی تعاون سے کوئی اس کی بات جو ہے اس کو رکھے تو بھائی یہ سارے اماموں کا یہی طریقہ ہے سادہ کا بھی یہی طریقہ ہے تاکید نہیں کرنی چاہیے سادہ کرام نے با صاحبہ نے تحقیقات کی ہوئی امیر المنی عمر رضی اللہ تعالیٰ رو تاکیق کرتے تھے اگر کوئی ایک سادق گول دیتا تھا نا تو وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک دوسرا بھی ہونا چاہیے جب وہ صحابہ کے نزدیک یہ مطلب نہیں ہے صحیح ایک ہی گواہی بھی راجے اور راجے بات بھی لیکن وہ ان کی احتیاط تھی لیکن اس بار پر ان کا اتفاق ہے کہ جب بھی کوئی بات ثابت ہو جاتی تھی نا ایک اور واقعہ آپ کو سنو سید نا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے ضرور قدر سے ان کے سامنے ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے نا اور جنازہ پڑھ کر واپس آ جاتا ہے اس کو ایک کی رات ایک پہاڑ کے برابر سواب ملتا ہے اور یاد رکھے سواب کی کی ساری باتیں آل ایمان آل توحید کے لیے جو مشرق ہے نا شرک کرنے والے اور بدت ان کے لیے کوئی سواب نہیں ان کے لیے تو حد تھا سب سب جو ہے وہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی مدد نہیں تو انہوں نے سمجھا نہیں تھا سب اور اگر کوئی آدمی جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان تک جاتا ہے اور قبر پر وہاں پر رک جاتا ہے قبر کے پاس میت کو دفن کر دیا جاتا ہے دفن ہونے کے بعد واپس آتا ہے اس کو دو کرا دو پہاڑوں کے باپس ہے یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ اتنا قلعہ اے ابو ہیرا اللہ کیا کہتا اور سید ابو ہیرا رضی اللہ تعالیٰ میں کون ہے ابن علی دنیا نے مناقب الشراف الا مناقب الاشراف اور حاکم نے مستدرک میں یہ واقعہ بیان کیا ہے مروان بن حکم کا کہ مروان بن حکم نے سید ابو ہیرا رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور پردے کے پیچھے اپنے کاتب کو ابو زائزہ کو چھپا کر رکھا ان کا کبھی سب مثلا کپڑا ہے ان کو پتہ کوئی نہیں ہوا تو جانتے نہیں تھی اور کہا کہ تم نے آپ نے لکھنا ہے تم نے لکھنا ہے تو ابو رائے رضی اللہ تعالیٰ سے حدیثیں پوچھی وہ ابھی سے بیان کرتے رہے کرتے رہے اور وہ چھپ کر لکھتا رہا کتاب بن جب سال کو تھا سال تو ابو حیران رضی اللہ تعالیٰ نے کو دوبارہ بلوایا مروان نے اور کہا کہ وہ کتاب گم ہو گئی ہے دوبارہ لکھوا دے وہ ابو حیران رضی اللہ تعالیٰ نے وہ حدیثیں دوبارہ لکھوا دی تو وہ کاتب کہتا ہے کہ میں نے وہ دونوں کتابوں کو ملایا فما زاد حرف ہر فو نقاط نہ تو ایک حرف زیادہ تھا اور نہ ایک رقم بھائی قرآن پڑھنے والا قرآن بھول ہے حافظ قرآن بھول جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے لوگ تو کہتے ہیں عبد اللہ عمر رضی اللہ عنہ کہ اللہ سے ڈر کیا کہتے ہو ابو رحمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہ پوچھ لو تاکہ کرو یہ ہماری امی امر منی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے ان سے پوچھ تو سوچے تھے تھی اور پھر ان کا جنازہ بھی ابو رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا اور یہاں یہ بھی اصول یاد رکھیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنے گمراہ ہیں جتنے بھی بتی ہیں جتنے باطل لوگ ہیں وہ سارے ابو رہ رضی اللہ علیہ دو لوگ اور سید ابو رحرا رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خصوصیت اور فضیت آثر ہے سارے صحابہ پر کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو شاگرد دے دیے تھے تقریباً آٹھ سو کے قریب شاگرد اس میں شاگرد کسی اور ثابت کی مدرسہ تو پورا مدرسہ بھی ہے جا کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا صدق ابو ہے ابو ہے سچ فرمایا عبد اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ آ گئی خبریں وائد تصدیق ہوگی دو بھی بیان کرے خبریں وائد دے تین بھی بیان کرے خبریں یاد رکھے چار بھی بیان کرے خبریں وائد خبریں وائد کہتے ہیں نا اس کو کہ جو خبریں متواتر نہ ہو خبریں متواتر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک جماعت بڑی بیان کرے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فور سے کہتے زمین کو اپنی کہاں سے چھڑی تھی اس کے ساتھ طریقے سے کہتے تھے کہ فر رتنا کراری تک ہائے افسوس میرا کتنا نقصان ہمارا کتنا نقصان ہوگا اور کتنے کی رات ہمارا نقصان ہوگا اگر ہمیں یہ پہلے پتا ہوتا نا تو ہم قبرستان تک جاتے تو بھائی یہ ساری اس سے کی اور بے شمار جو ہے اور باتیں روایات ہیں دین کا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ قرآن حدیث پر عمل کیا جائے اللہ کی کتاب پر اور نبی کی سنت پر عمل کیا جائے اور سنت کے بارے میں تحقیق کی جائے صحیح حدیث پر عمل کیا جائے ذہن کو چھوڑ دیا ذہین کی کوئی حیثیت نہیں رما خان رب کا نصیحہ اللہ بولنے والا نہیں ہے اگر وہ حدیث صحیح ہوتی تو محفوظ دیتی جب صحیح نہیں تھی وہ محفوظ نہیں رہی محدثین کرام کا ایک بڑا گروہ جو ہے کردار علما جو میں امام بخاری امام مسلم ہے اور اسی طرح حفظ ابن حضر میں لکھا ہے عبداللہ بن عباس ہیں سعید بن سید ہیں اور بہت سے علماء وہ سارے جو ہیں ضعیف حدیث کو سمجھتے نقط ابن صلاح جو کتاب ہے اصول حدیث میں حافظ رحمہ اللہ کی اس نے یہ مسئلہ میں لکھا ہے تو صحیح حدیث کی تحقیق کریں معلومات کریں جب پتہ ہو جائے تو پھر یہ ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے میں اسے کہتا ہوں کہ صحیح حدیث جو ہے جب میں اصول حدیث پاتا ہوں تو کہتا ہوں کہ وہ العمل ول ایمان بھی صحیح حدیث پر عمل کرنا بھی واجب ہے لانا بھی واجب ہے یا یہ نظین امن جا کو فاسکم بے ندان پتہ بھائی تاکہ کر لو فاسق اگر کوئی خبر کے آئے تحقیق کر لو بڑی موضوع حدیثیں دنیا میں ہوں ہوگی لوگ کریں گے دھیان دے سر لیکن ایک گروہ جو ہے ایسا رہے گا وہ حدیثین کا گروہ انشاءاللہ کہ وہ صحیح حدیث لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہے گا یہ دین کا مسئلہ ہے یہ ایمان کا مسئلہ ہے اسی سے کہ ساری باتیں نکلیں گی قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے ایمان صحیح ہوگا عقیدہ صحیح ہوگا اس کے اس کے ساتھ جو انسان تاحود کے ساتھ کفر بھی کرے گا شرک اور بدت سے اپنے آپ کو بچائے گا بھی سیدھے راستے پر گام ہوگا اور اگر یہ راستہ اس نے اختیار نہ کیا اپنی مرضی کے ساتھ قرآن کی تشریح کی قرآن کی تعبیر کی رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو باطل شبوں کی وجہ سے رد کر دیا تو پھر یاد رکھے آخر میں ایک حدیث سنو ایک واقعہ سنو عبداللہ چکرالی نام کا ایک آدمی تھا عبداللہ چکرالی منکر حدیث تھا بالکل وہ حدیث کو نہیں مانتا تھا وہ کیا کرتا تھا تکیا لگا کر تکیا ٹیک لگا کر بیٹھتا تھا اور کہتا تھا تمہارے لیے قرآن کافی اس کا جو بیٹا تھا غالباً اس کا نام تھا شیخ ابراہیم یا اسماعیل وہ یہاں لاہور میں جہاں عبداللہ جس جی سے اس طرح بیٹا رہتا تھا وہ بیٹا آیا تو بیٹے نے باپ کو کہا کہ آپ نے مجھے اپنی وراثت سے محروم کر دیا ہے الدیز ہونے کی وجہ سے تو میرا تو حصہ آگ بنتا ہے اسے کوئی حدیث سنا دی اس نے کہا حدیث چھوڑو قرآن پیش کرو قرآن میں سے تمہارے لیے قرآن کافی تو وہ لڑکا بولا کہ اے ابا مجھے اب تک شک تھا میں سمجھا تھا ہو سکتا ہے آپ صحیح ہو آج مجھے یقین ہو گیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ ایسا وقت آئے گا کہ ایک آدمی تکیا لگا کر بیٹھا ہوا ہوگا اور کہے گا کہ تمہارے لیے کتاب اللہ کافی جو اللہ میں کہا اور نے کہا کہ اگر تم مجھے اب جداد دے دے تبھی دوں گا اپنے پاس تو بھائیو ہمیں اپنی زندگی کا یہ مرض اور یہ طریقہ بنانا ضروری ہم نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے ٹھیک ہے اس کی تشریح اس کا فارم وہ سے لینا ہے اپنے ذہن کے مطابق نہیں کرنا لیکن کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ یہ ہمارا ایمان بنیادی عقیدہ ہے اس میں تاقی کرے صحیح حدیثیں جو ہے اللہ کی فضل سے امت کا جو ہے یہ اتفاق ہوا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم بلکہ بعض نے تو کہا ہے کہ ترقی بال قبول حاصل ہے اگر کوئی آدمی کہہ دینا کہ میری بیوی طلاق ہے اگر صحیح بخاری میں کوئی حدیث صحیح تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی سنت کے ساتھ تو طلاق نہیں کرتی علم اور علماء کہتے ہیں تو یہ اللہ کے فضل سے صحیح بخاری صحیح مسلم موجود ہے باقی کتابیں موجود ہیں اور آپ جس زمانے میں ہم جا رہے ہیں اس دور میں تو اللہ کے فضل سے تحقیق کی رائے کریں ایسی ایسی کتابیں چھپ گئی ہیں جن کے نام ہمارے اباؤ الداد نے بڑے بڑے علماء نے سنے نہیں ایسی ایسی نازاد کتابیں مسجد میں آ گئی تحقیق بڑی آسان ہو گئی کمپیوٹر آ گئے دوسری چیز آ گئی بھائی تحقیق کرے علماء سے رابطہ رکھے اور صحیح حدیث جو ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے ساری دنیا میں اس کے خلاف ہے کہ لوگوں کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اللہ کو ہمیں احسان دینا ہے تو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رد کرنے والا جو ہے وہ اللہ کے سامنے کوئی جواب نہیں دے سکے گا تو وہی شاہ کے رسول میں بادن ہوگا ہدایت آ جانے کے بعد رسول کی جو مخالفت کرے گا وہ تب بہر ہے سبھی مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا فرمایا نہن نہیں مات اللہ پھرتا ہوں پھرے گی جہنم جہنو سا نسلی جنمسی جہنم جہنو سات وسیع اسے ہم جہنم میں داخل کریں گے اور سب سے بہت تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد جو ہے کوئی سوال جواب ہوں گے تو اس کے بارے میں سب دیکھیں جی، سوال کرنے کے لیے کچھ آزاد ہے میں آپ کو دلانا چاہتا ہوں پہلی بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں یہاں پر حاضری اور کچھ اوپر بھی بیٹھے ہیں صرف آپ نہیں اگر ہر آدمی سوال کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں اور سنت کتنی وسیع ہے شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی ایک عالم پوری سنت کا احاطہ نہیں کر سکتا تو آپ صرف وہی سوال کریں جو واقعہ کل سوال جس کو آپ سمجھیں کہ جاننا اتنا اہم ہے کہ نہ جاننے سے عظیم نقصان واقع ہو سکتا ہے اور جب مسلمانوں کے لیے وہ بہت اہم ہے تو ایک سوال ایک آدمی کرے دوسرا سوال اگر اسے کرنا ہے تو وہ کرے پھر یہ بات ہے کہ سوال جاننے کے لیے یعنی کہ آپ ایک ذہن بنا چکے ہیں آپ کے پاس دلائل ہے اس بات کے آپ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ اسے جاننے اور بہت کی صورت بن جائے اگر ایسی کوئی بات کرنی ہے تو شاید کے پاس چلے جا سکتے ہیں آپ حد کے ذریعے کر سکتے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے یہاں سب لوگوں کا خیال کریں اور آخری بات جس معاملے میں حق حقہ محققین علماء ربانی جین کا اختلاف واقع ہوا اس میں شاید کی رائے جاننا چاہے تو بخوشی جان مگر اس کو بھی بحث بالکل اگر اتنا وقت نہیں ہے لہذا اب آپ سے امید ہے کہ سوال کے آداب جو ہے ملبوز خاطر رکھتے ہوئے آپ بس اہم ترین سوالات کریں گے اور ان کے میدان کے ساتھ متعلق آپ نے دیکھ لی کہ ان کا میدان حدیث کا میدان اور اسی میں وہ آپ کو ان شاء اللہ بہترین رہنمائی دے سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سوال کرنے کے لیے خلوص کی بنیاد مہیا کرے آمین اور شاید کا جواب دیتے وقت اللہ تعالیٰ کمال ثواب کے ساتھ ہم کنار کریں اور ہمیں کیا جی جی جی جی یہ سوال تو میرے خیال ہے آپ بھائی کو سمجھ آ چکا ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ سید بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اظہار کو سلوار والی تھی وہ چادر جو پنجاب میں باندھی جاتی ہے ہمارے علاقے میں تو خیر نہیں پنجاب میں تو اس طرح کا وہ جو چادر ہے اس کو چادر کہتے ہیں چادر باندھنا وہ پوری کوشش کرتے تھے اس کے باوجود بعض اوقات وہ نیچے ہو جاتی اب اوپر کر رہے پھر نیچے ہو جاتی اوپر کر رہے پھر نیچے ہو جاتی یہ نہیں کہ نیچے کر کے پھرتے رہتے ہیں تو ایسی حالت میں وہ آدمی معذور ہے اس کا معاملہ اس آدمی کریں گے کہ جو جان بوجھ کر سلوار کو نیچے کر کے اپنی اظہار کو نیچے کر کے چل رہا ہے یہ آدمی علیحدہ ہے اور ایک آدمی پورا جو ہے کوشش کر کے سلوار کو خیر لیے آسان ہے کہ سلوار آپ دردی کے پاس بنائے طرح کہ آپ کے تخلف سے جو اوپر ہو یہ گرام بنا رہ گئی وہ چادر باندھنا تو اس کے لیے آدمی پوری کوشش کرے جو آ جائے کسی وجہ سے نیچے ہو جاتی ہے کوئی تو خبر نہیں تو انشاءاللہ شاء اللہ اور وہ رضی اللہ عنہ کی طرح یہ آدمی بھی اس پر کوئی گناہ نہیں لیکن جو آدمی نیچے لٹکاتا ہے تو میں نے بات صحیح باتوں میں پڑھا ہے کہ من مکھین کہ یہ لٹکانے ہوئے تکبر میں سے ہے اب ایسا ہے کہ آپ مجھے خاتمہ کرو پتا لیں کو کون سی آدمی سے کمپیوٹر کی طرف فوراً تو آپ کو نہیں بتا دیتا تو وہ ایسی روایتیں ہیں جو صحیح جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا لٹکانا ہی تکبر ہے اس بارے میں بعض علماء نے میرے سالے لکھے تو ان کی یہ تعویل جو ہے یہ بات اپنے باطل عمل کو تکنے دینے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا جیسے اور بہت سے لوگوں نے کہا بھائی آپ ایسا کریں کہ اپنی اظہار بلند رکھیں صدیق کی طرح پوری کوشش کریں پھر اگر آپ کا پیٹ بڑا کسی وجہ سے نیچے آ جاتا ہے پھر نیچے آ جاتا کبھی تو اس حالت میں آپ کا گناہ نہیں ہوگا لیکن آپ نے کرنا اس کو اوپر ہی جی وعلیکم السلام پتا نہیں مجھے یاد نہیں ہے ظہر جی۔ العلم تو ہے علم ضائع ہوگا یہ مسلم احمد کی روایت جو ہے پہلے دیکھنی چاہیے کہ اس کے اندر یہ قلم کے الفاظ بھی آپ نے پڑھ لیا سر مسلم اچھا آپ نے دیکھیے مسلم ہونا سر یا سنا ہے بارے میں مجھے تو اس میں بڑا اچھا اگر یہ روایت صحیح ہے تو پھر اس کی کر کریے تو لے تو اس روایت کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ یا قلم کے الفاظ ہیں یا الگ کے تو اگر قلم کے الفاظ ہو تو پھر اس کی تشریح بیان کی جا سکتی ہے کہ یعنی کتابیں بہت زیادہ ہو جائے گی نا یہی بات ہوتی ہے تاحیر بہت ہوگی تو یہ تو بارہ ہمارے زمانے میں اگر یہ حدیث صحیح اس طرح الفاظ ہے تو پھر ہمارے زمانے میں تو بہت زیادہ یہ یعنی وہ کتابیں اور قلم ہو رہا ہے اللہ والا ہاں جی یعنی سوال یہ اگلے کے سوال ہے نا یہ سوال ہے کہ حضرات یا حضرت امار یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ ان کو دادی اور گمراہ گروہ شہید کرے گا پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ امار یاسر کو کسی جنگ میں امین آبیہ کے گروہ نے شہید کیا اس بنیاد پر شیعہ لوگ امین آبیہ کو برا کہتے ہیں درست معاملہ بتلا کر شکریہ کا موقع دیں یہ ایسی کسی ادرکی نہیں آتا کہ دعوی اور گمراہ گروہ قتل کرے گا گمراہ کے الفاظ کوئی بھی حدیث میں یہ آتا ہے کہ تخت تلحیا تل باغیا اس قسم کے الفاظ ہیں کہ باغی گروہ اس کو قتل کرے گا اب جو باغی گروہ ہے نا باغی کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ گمراہ یا کافر ہوتا ہے مسلمان باغی ہو سکتا ہے بالکل صحیح ہے مسلمان ہے وہ باغی ہو سکتا ہے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ ان نب فتانو فاس سے خود ہے ناما کی دو جماعتیں لڑ پڑے صلح کام اب لڑ رہے ہیں ایک جماعت خلیفہ کی ایک لوگوں کی یہ لوگ باغی ہیں اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں لیکن دونوں کو اللہ نے مومن کرا دیا باغیوں کو اسلام سے باہر نکالنا گمراہ کر دینا یہ کسی کا من سک نہیں اور نہ سید علی رضی اللہ تعالیٰ نے باغیوں کے ساتھ یہ رابطہ یہ سلوک کیا آپ ان کی سیرت والے صحیح آدھی سے جو سادے ہے جو جنگل ہے یا سوسین انہوں نے جو یعنی جنگ ہوئی ہے ان کے ساتھ کافروں والے برتاؤ نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ ان کی عورتوں کو لمبیت بنا لیں یا وہ بھاگ رہے ان کا پیچھا کریں یا مال مالے خرید یہ نہیں کیا تو اس وجہ سے یہ اسے استدلال غلط دوسرا یہ کہ ایک جماعت کا باغی ہونا یہ مطلب نہیں کہ وہ ساری جماعت کے جو لوگ ہیں وہ سارے غلط ہیں اہم ممکن ہے کوئی اشتہادی مسئلہ یعنی وہ اگر کوئی بغاوت کر رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہو کہ ہم بالکل حق پر ہیں باغی نہیں ہیں تو یہاں پر یہ صحابہ کی جو جنگ ہو گئی تھی یہ اشتہادی تھا اختلاف تھا صحابہ کے دو جماعتوں کے درمیان اشتہادی اختلاف ہو گیا تھا اس وجہ سے تو اس کی ثبوت یہ بھی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صحیح تھی آپ نے فرمایا ممبر پر کھڑے ہو کر کہ میرا یہ بیٹا یعنی نواسا حسن رضی اللہ تعالیٰ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اصلاح کرائے گا بین عظیمتین مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان تو یہ صلاح ہوئی نا صلاح ہوئی نا علی رضی اللہ شہادت کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تو آپ کو پتا ہوگا اس وجہ سے یہ کہ نام کہ انہیں برا کہتے ہیں صحیح ہے یہ آپ لے سکیں گے یہ لکھا ہے کہ مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث جائیداد میں وارث نہیں بن سکتا تو بریلی مشرق و کافر کی جائیداد کا حدیث جس میں وارث بن سکتا کہ نہیں بھائی بریلی ہوں یا دوسرے الگ ہوں ان کو کافر قرار دینا یا الگ اطلاق فتوا لگا دینا یہ صحیح نہیں ہے جو آدمی سمجھتا ہے کہ فلاں جو مثلا کسی کا باپ ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ کافر یا مشرق تھا تو ٹھیک ہے اس کی وراثت میں نہیں لیکن پورا فتح لگا دینا کے ساتھ یہ غلط ہے ان لوگوں میں کچھ لوگ جو ہیں مشرق ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو سخت گمراہ ہیں کچھ بدتی ہیں کچھ اور بھی ہوں گے بہت کم لوگ جو جاہل ہیں تو مختلف ان کی دردیں ہیں تو اس وجہ سے یہ کہنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے اور اسی طرح جو ہے نا آلودیز ہیں ان میں بھی اس طرح درد ہے یہ کہ کے آلودیز سارے بالکل ہیں یہ ایک دوسرے سال بھی شیشے ترکا ہے نکاح والا پوچھ کر کے الحدیث اپنے اسٹیج کے اوپر تقاریر میں ضعیف حدیث بیان کرتے ہیں اچھا لکھا ہے کہ جی الحدیث علماء اپنے اسٹیج کے اوپر تقاریر میں ضعیف حدیث بیان کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ علماء کو کیوں آگاہ نہیں کرتے بھائی آگے کس نے کہا ہم آگاہ نہیں کرتے ہم تو آگاہ کرتے ہیں ہمارے رسالے میں ہم لکھتے ہیں ہم اس پر بہت سخت بات کرتے یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ سارے کام چھوڑ کر تو چلتا جاؤں ہر مسجد میں کہ بھائی آج بھی نہ کریں جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں اس لیے ہم نے ایک خاص مضمون لکھا تھا الحدیث میں اور الحدیث میں سارا جو ہمارا دوسرا ہوتا ہے اس میں ہر بات پورے جو تعلیم اس کے ساتھ میرا متفق ہونا ضروری یہ ہم نہیں کہتے کہ کہ متفق یعنی جگہ لکھا تھا نا کتابوں میں کہ یا اخباروں میں کہ ادارہ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے یا متفق ہونا ضروری اگر کوئی بات ہوگی تو اس اوپر ہم رات لکھیں گے تو اس میں جو مضمون یہ جس کا بھی لکھا ہو سب میرا ہی ہے تو ہم نے ایک مضمون لکھا تھا خطبہ حضرات کی خدمتیں تو اس لیے ہم نے ان کو بڑی نصیبیں کی اور خاص طور پر یہ غریب حادیث کی تو غریب حادیث تو بڑے مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں اشعار بھی اور بڑی بڑی مثلا وہ وہ کہتے نہیں ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی چھوڑے ضعیف نہیں موضوع سے بیان کرتے وہ بوڑھی عورت تھی اور گٹھی لے کر جا رہی تھی رسول سے ہم آ گئے آپ نے اٹھا لی اس کو لے کر مکہ سے باہر لے گئے تو اس نے نصیحت کی کہ سارا جھوٹا واقع کوئی ایسا نہیں بالکل پتہ نہیں کیسے بنایا تو ہم تو کر دیں گے اچھا, جی۔ اچھا ٹھیک ہے جی مسن روایت ہے ابھی سے بتایا تھا مکے بیتولہ کے اندر بکوں کے دوڑنے کی روایت اس کے بارے میں ایک عرب شہر میں یہ کہا ہے کہ یہ مکے کے دور کی بات ہے یہ مدری دور کی بات ہے اس سے پورا ایک پکا آتا ہے اس کے بارے میں کچھ کہا ہے کہ مکی دور کی بات ہے یہ مدری دور کی بات ہے ابھی تک نہیں مکری دوڑ پر گئے ہاں جی ابھی تک ہم جن کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں وہ یہ یہ کہ فتح مکہ کے بعد واقعہ آتا ہے نہیں نہیں فتح مکہ سے تو لے فتح مکہ کے بعد تو بتوں کو توڑنے والی بات ہے لیکن یہ روایت جو حسن ہے نا وہ تو بات والی بات تو بالکل صحیح ہے وہ تو صحیح حادث سے لیکن یہ جو روایت ہے یہ فتح مکہ سے پہلے کی اس کے بعد جو یہ استعمال کرتے ہیں کہ شیرک اگر کمزور بھی ہو تو آپ شرک کے جو براکز ہیں اس کو اگر طاقت رکھتے ہیں تو آپ کو ختم کر سکتے ہیں کمزوری حالت نہیں ہاں یہ ثابت نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے آپ نے یہ کام کیا ہاں، یہ ثابت نہیں ہے کہ سارے مکے کے مشرقین بھی قریش مکہ موجود ہیں آپ یہ کام کر رہے ہیں معلوم یہ تھا کہ یہ خود کیا جائے کام یعنی اس وقت میں موجود نہیں ہوں گے اس روایت سے معلوم نہیں ہوتا تو بہرحال آپ کا سوال تو رہ گیا وہ مسئلہ اس بارے میں مختلف ہے اقبال یعنی میرا موقف بھائی کو پتا ہے ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے تو بہرال یہ سوالات ہیں اس کو پھر کا لے کے ایک عالم صاحب کہتے ہیں کہ عید الفطر میں فیدین نہ صحیح نہ ضعیف حدیث سے صابت ہے صرف امام شافی کا کول ہے درست بیان کریں عید الفطر کی نماز میں یا عید الاضحیٰ کی نماز میں بڑا تقدیروں کا ثبوت یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے محتا امام مالک میں حدیث ہے کہ نافع بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو رضان رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھی ہے ردا اور تقریریں کے بالکل صحیح سمجھ تو ابو رضان رضی اللہ تعالیٰ کا مدینہ میں نماز پڑھانا صافہ کے دور میں زیادہ تقبیریں کے یہ بہت بڑی اس وجہ سے نا کہ جو لوگ تقبیرات کا انکار کرتے ہیں بعض باتوں پر چہرہ کر کے یہ صحیح نہیں اور اسی طرح جو ہے سن ابی داود وغیرہ میں اور بہت سی روایتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہ تقبیریں قرار دی تو تقبیریں سادتیں یہ تو جس نے کیا تقبیروں کو مانتے ہوں گے اب تقبیریں جو ثابت ہیں تو صحیح حدیث ہے سنے نبی داود کے اندر اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر صحیح روایتیں شیخ المانی بھی اس کو صحیح کہتے ہیں کہ کان یرف فو یا دہی فی کل تقبیر قبل کب رکو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکو سے پہلے ہر تقبیر میں جو آپ تقبیر کہتے طرف ہوئی جائیں کرتے ہیں یہ حدیث بہت واضح دلیل ہے کیونکہ اب یہ عید کی تقویریں جو عید الفطر ہے یہ عدل یہ رقو سے پہلے یہ بعد میں ہزار رقو سے پہلے تو رقو سے پہلے اگر ہزار تقریریں بھی ثابت ہو جائیں سب میرے خوب اور سب سال عید نے امام دیکھی رحمۃ اللہ نے امام ابن المنظر نے اس حدیث سے ثابت کیا ہے کہ تقبیرات ہیں عید علم جین کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ باقی علماء کے بھی اخوال ہیں تابعین کی بھی اطاب ابی ربا کا ہے اس طرح امام مالک سے ثابت ہے بالکل اوزائی سے ثابت ہے کہ امام شادی کا مسئلہ نہیں تو یہ اور ایسی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے کہ عید کی تقریر بغیر رفع دین کے کہنی چاہیے یہ مسئلہ مجھے نہیں پتا کہ شیخ ابانی نے کہاں سے لے لیا یہ بالکل ثابت نہیں ہے ہاں جی نو بجے تک اچھا جی۔ صحیح مسئلہ نہیں میں آج صرف میں لگا دی نہیں نہیں وہ مطلب کہ آپ سوالات کو کر لیں کرنا چاہتے رہے ہیں کافی سوالات ہیں مثال کے طور پر یہ سوال اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے معاذ الجبر رضی اللہ تعالیٰ سے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ محاذ کیا تو پتا ہے کہ اللہ کے بندوں پر حق کیا ہے بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے سگا کہ وہ شریک نہ کرے اور پوچھا کہ بندوں کو اللہ پر کیا حق ہے تو فرمایا کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کرے عذاب نہ دے تو محاذ نے کہا کہ کیا میں لوگوں کو بات بتا دوں بھائی نہیں تو بعد میں سوال یہ کہ بعد میں محاذ نے کیوں جان کی بھائی یہ شادی پر اعتراض ہے آپ کا تو وجہ یہ کہ یہ بھی ثابت ہے کہ علم نہیں مچ انہوں نے اپنی وفات کے وقت یہ حدیث بیان کی افسوس بھی کر رہے تھے ڈر بھی رہے تھے لیکن ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ علم کوئی کچھ نہ رہ جائے تو مطلب یہ کہ عوام الناس کے سامنے ایسی حدیثیں نہیں بیان کرنی چاہیے جس میں یہ مسئلہ نکال رہے کہ بھائی کوئی نماز نہ پڑھے عمل نہ کرے جنوں کو چلے جائیں گے مرغیا لوگ یہ مسئلہ مراد ہے کرے اللہ کے رسول کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے اس کو بہتر دے رہے تو اس طرح کوئی مولوی جو ہے وہ اگر نہیں حدیث کے اوپر اپنا موقع بیان کرے تو اس طرح مجمع میں اس کو یہ کہنا ٹھیک ہے تو کہیں وہ لاکھ نہ ہو جائے صحیح دھیرے بہادر یہ بات ہو انہوں نے وہ الفاظ کہے لیکن اس سے کتنا زیادہ لڑائی شروع ہوئی مار کے ٹائم بچت میں ہاں جی کیونکہ وہ جو خطبہ دے رہا ہوگا نا اس کے ساتھ بہت سے لوگ ہوں گے اس کے متفق بھی ہوں گے تو اس کی وجہ سے فتنے کا خیال ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خیال رکھا ہے کہ لوگ اپنے منافقین کو بھی قتل نہیں کیا کہ لوگ یہ نہ کہتے پھرے کہ یہ اپنے جسوں کو قتل کرا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو حکمت عملی کے ساتھ سمجھانا بہتر ہے ایسا بھی نہیں کہ اس کو ضد پیدا ہو جائے اگر ایسی بات ہو گئی تو ممکن ہے وہ آدمی مار بھی کھائے اور وہ خطیب اپنی اس غلط تجویز میں اور زیادہ نہیں بڑھے یہ سوال ہے کہ بات رکھنا فرض ہے یا سنت فرض ہے مسلسل ڈالی میں جائے گا نہیں ہو جائے گا گناہ ہے اس کا کیا کسی کی درخواست نماز سے پہلے بعد میں استعمال دعا جس سے ثابت ہوتی ہے یا نہیں نہیں صرف مطلب طور پر کوئی درخواست کرے تو دعا دعا ثابت کی جا سکتی ہے لیکن نماز سے پہلے آباد کی کوئی ثابت نہیں یہ تو سوال گندا ہے یہاں پر جان کرنے کا مجھے مطلب۔ یہ مجھ سے بعد میں پوچھیں یا خود وہ سوال ہے کچھ ایک آدمی نہ کہا جاتا ہے کہ وقت اس کا ایسے لکھا تھا یہ تقدیر کا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی نہ حق قتل ہو جاتا ہے یا اچانک کہا جاتا ہے کہ وقت اس کا ایسے لکھا ہوتا جس کی ضرور قرآن سے دیتے ہیں یا ایکسیڈنٹ سے وہ مر گیا اس کے گناہ بھی تھے اس کا کیا بنے گا معافی کا موقع نہیں ملا تو جو آدمی نہ حق قتل ہو جاتا ہے تو بات ہے تقدیر میں لکھی ہوئی لیکن قاتل کو سزا ضرور ملے گی اللہ کے یہاں یہ مسئلہ تقدیر کا اس پر ایمان لانا چاہیے اور یاد رہنا چاہیے کہ جو یعنی برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا جو اچھائی کرے گا اس کو بدلہ ملے گا تو اب معافی کا موقع اگر وہ آدمی صحیح رکھنا تھا تو انشاءاللہ اللہ سے یہی امید ہے کہ اللہ سے معاف کرے گا یہ نے کہا کہ مشرق کا جہازہ پڑھنا درست ہے کہ نہیں بھائی نہیں پڑھنا چاہیے نبی کی ایک نماز جو واضح اور صحیح طور پر ثابت ہو بتا دیں بغیر جوتوں کے شکریہ بہت سی روایتیں ہیں بغیر جوتوں کی لیکن ایک روایت ہے جو امر بن شہید البی الجدی قسم سے مانگ کرتے ہیں کہ یعنی عبداللہ بن امر بن آس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے پہن کر نماز کرتے ہوئے دکھا اور بغیر جوتوں کے نماز پڑھتے ہوئے دکھا ہے اسی طرح ایک اور روایت ہے میں عبداللہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بغیر جوتوں کے نماز پڑھی جوتے ہوئے تھے اسی طرح اور بھی رہتے ایک اور شادی کا ذکر تھا کہ وضو کر کے آ رہا تھا اس کے ہاتھ میں جوتے تھے تو بھائی یہ کوئی ایسا نہیں ہے یہ کزاد ہے وہ سخت الفاظ حسمان کا دوں اور ڈاکٹر عبد الجبا کے نام سے جوتا آدمی کراچی میں رہتا ہے اس نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا جوتوں والا اور اس نے اپنی طرف سے کچھ حدیثیں بنائی ہیں وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھتے تھے بغیر تقریروں کی یہ اس نے بنائی کوئی طالب نام کا آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے اچھا ایک عورت یہ یہ سارے جی ایک عورت نبی علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی یہ واقعہ صحیح ہے موضوع ہے سر واقعہ ثابت نہیں عبد اللہ عبد عمر کے بارے میں روایت کہ دے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو سلام کرے میرا خیال ہے یہ صحیح ہے حضرت ابھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو سوال ہے نا پورا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرے کہ ابھی ایک وقت آئے گا جب اتنا امن ہوگا کہ ایک عورت اکیلی حج کرنے آئے گی لیکن اس کو سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہ ہوگا سوال یہ ہے کہ کیا عورت کا حج بغیر محرم کے قبول ہے عورت کا حج بغیر محرم کے قبول نہیں ہے یعنی قبول تو ہوگا اللہ عالم کرنا نہیں چاہیے اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی استراری حالت بن جائے استراری حالت تو اس کے لیے تو اس کی بات جائے گی اگر بغیر مارن کی بھی عورت حج کرنی چاہیے تو حج ہو جائے گا بغیر مارن کے جانا گناہ ہے اور یہاں پر میرے خیال ہری والی بات نہیں کچھ ایسا تھا کہ سنا سے آئے گی ہاں کوئی روایت نہیں بارہ اس متن میں کچھ زیادہ ملے گی خطرناک سوال ہے جی ہاں، خود کش جو ہے نا خودکشی جائے گی سفیر پھر آپ سمجھ لیں کہ خودکش حملہ جو ہے وہ ٹھیک ہے خودکشی اسلام میں جائے ہاں، اس کو انتہاری حملہ خودکش حملہ کہتے ہیں اس کو شادی حملہ نہیں کہتے لیکن کچھ علماء اس کو روایت دیکھنے کے لیے جیسے مستقبل کے حقل کے روایت فلامی کی الگ سے جود سے وطر رکو کے بعد دی جاتی ہے رجحت یہ روایت صحیح نہیں ہے صحیح سے یہ دوسرا سوال وہی ہے جو بھائی نے کیا تھا سو نہیں ہے تو کوئی چاند دیکھ کر نظر رکھو چاند دے کر رفتار کو میرا یہی ہے ان شاء اللہ ہم لکھیں گے بارے میں کہ ہر شہر کے لوگ اپنا اپنا چاند دیکھیں گے یعنی سعودیہ میں چاند نظر آ جائے تو ہمارے لیے کافی نہیں ہے اپنی اپنی تاخیر ہے میری یہ تاخیر ہے روزی کمانے کے لیے سرکاری نصاب جو سکولوں اور کالجوں میں ہے پڑھنا چاہنا شریعت نا آپ سے کس صحیح نہیں اس کو کس طرح کہیں کہ صحیح ہے اب جو آدمی کام کرتا ہے وہی اس کا جواب دے ہوگا ان شاء اللہ مشرف بھائی اللہ خیر سوالات کیا کہے جی, ہاں جی۔ بس جو لوگ کتاب و سنت کے مخالف ہیں تواغیت ہیں ہم ان سب سے براد کرتے ہیں اللہ کی ان نہ رکھو کیا وہ کوئی بھی ہے ہم اکثر سنتے ہیں کہ نماز عید میں ہر مسلمان یعنی بچہ بوڑھا جوان مرد اور عورت حتیٰ کہ وہ عورتیں بھی دعا میں شامل ہوں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی کہ وہ نماز نہ پڑھیں مگر دعا میں شامل ہوں ہمارا سوال یہ ہے کہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کیونکہ اجتماعی دعا تو جائز نہیں ہے ادھر ہمارے دوست بالکل دعا مانگتے ہی نہیں ہیں جبکہ اہل حدیث حضرات اجتماعی دعا مانگتے ہیں ہمارے زنوانی تو دعا مانگنے جو ہے اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں دعا مانگنا تو بالکل ٹھیک ہے ایک ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اجتماعی تو ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا مانگنا فرض نماز کی بات تو ثابت نہیں عید والی ایک حدیث آئی ہے جس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو جاؤ ہوتے تو اس سے یہ مسئلہ بھی نکل سکتا ہے خطبے میں اور خطیب دعا کرے یا جو ہے بلکہ ویسا تو یہی نہیں کرتا کیونکہ اس کے علاوہ تو باقی خطبہ ہی ہے تو خطبے میں اگر خطیب دعا کرتا ہے تو وہ عورتیں بھی اس کے ساتھ امین کے دعا میں شامل ہوئے یہ امین کے نبی دعا میں شامل ہونا یہ مجھے پتا ہے باقی ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں وہ اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے نماز عید کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے نماز عید کا وقت سورج کتنے ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے پھر اس کے لیے مستحب اور بہتر جو وقت ہے عید الاضحیٰ جلدی پڑنی چاہیے عید الفطر ذرا اس سے بعد میں اور اس کا وقت جو ہے نا یہ زوال سے پہلے پہلے یہ ایک اور سوال ہے یہ سننے جی یہ سوال لکھنے والے لکھا ہے کیا ہے رشو کے نماز ہو جاتی ہے بھائی ہو جاتی ہے بالکل صحیح العقیدہ جو بھی ہو ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے ہاں جی قبول کر سکتے ہیں اگر کسی کی کمائی حرام کی اور لال کی مشترکہ ہے نا پھر تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر اس کی حرام کی کمائی ہے تو آپ کو یہ خطرہ ہے کہ میری رشتہ داری جو ہے ٹوٹ جائے گی کچھ اور بڑا نقصان ہو جائے گا تو آپ دعوت قبول کر سکتے ہیں لیکن اسے نصیحت کریں اس بارے میں کچھ آثار ہے کے ہم نے الحدیث میں لکھے بھی تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کسی سودی کی دعوت قبول کی تھی بہتر یہی کہ دعوت قبول نہ کی جائے ہم تو نہیں قبول کرتے لیکن اگر کوئی آدمی سراری ہارا ہے تو اس کو خطرہ ہے کہ میری رشتے داری ٹوٹ جائے گی بعض اوقات کوئی ہوتے ہیں تو اس کو نصیحت ضرور کرے کہ یہ حرام پھر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ وہاں اس کو جا کر کہے کہ یہ تمہاری جو مال ہے اگر وہ سارا حرام کرے تو بالکل نہ کھائے اگر حلال وام سے تو وہ کھا لے نہیں تو وہاں جا کر دیکھ جائے کہ میں آ گیا ہوں اور تم اللہ سے تباہ کرو لا یا کس امیر اور معمور اور مختار کی اب ایک حدیث ہے جب اسلامی حکومت ہوگی تو یہ مسئلہ بنے گا جب جب اسلامی حکومت ہوگی تو خطبہ سوائے امیر المومنین کے امیر کے کوئی نہیں دے گا یا جس کو وہ حکم دے گا یا پھر تیسرا وہ یہ جو تکبر کرنے والا دھوکہ دینے والا آدمی تو بھائی اسلامی حکومت سب ہے نہیں دعا کرے ان شاء اللہ جب ہوگی اب تو ہر آدمی خطبہ دے جی دے اور پھر اگر یہ ضعیف ہے تو پھر اس کو کیا بیان کرنا چاہیے اس کا متن تو بظاہر ٹھیک معلوم ہوتا ہے اور دوسری حدیث آپ نے جو اپنے ایک بیان کرنے میں بھول جاؤں گا کیونکہ کمپیوٹر کی طرح یہ مسئلہ حل کر دینا بعد بار انٹرنیٹ پر بول کر رہا ہوتے ہیں تو دو سال کرتے ہیں پھر پہلا سوال پوچھ جاتا ہوں یہ بارہ بھائی کا سوال بہت بہترین ہے اللہ ان کو جزائر خیر دے کہ یہ روایت جو ہے نا آدمی بن ہاتھوں والی یہ بلاز صنعت ثابت نہیں ہے اس کا شاید بھی ضعیف ہے اگر شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا لیکن ضعیف ہوا ہے اب ہمیں کیا کرنا تھے یہ ضعیف حدیث بیان نہ کرے لیکن آپ کہیں کہ مطلب اس کا یہی ہے مفسرین نے جو تفسیر والے علماء ہیں نا وہ اس حدیث کا یہی مراد دیتے ہیں کہ یہودیوں نے وہ جس کو حلال کہتے تھے اس کو یہودی حلال کہتے تھے جس کو وہ حرام کہتے تھے ان کے بڑے ان کو حرام کہتے تھے یہ مراد اس حدیث سے آپ یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس آیت کی تشریح یہی ہے تشریح بیان کریں مفسرین کے حوالے سے لیکن یہ روایت صحیح تھی اب دوسرا سوال کریں گے جی اور یہ جو اب جو آئندہ بھی جو خلیفہ اللہ بنائے گا کیا حدیث سے دو معنی مراد ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ خلفاء قریش میں سے ہوگی خلیفہ قریش میں سے ہوگا خلفا قریش میں سے ہوں گے یہ بات تو پوری ہوگی کیونکہ نبی وسلم کی وفات کے بعد جو خلفاء ہے نا یہ خیر القرون کا جو دور بنو عباس تک یہ سارے قریش میں سے تھے اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ خلیفہ قریش میں سے ہونا چاہیے تو یہ بات صحیح ہے ہونا قریشی چاہیے لیکن یہ معنی وجوب یا فرضیت والا نہیں ہے اگر ایسا کوئی دور آئے کہ قریشی خلیفہ نہ ہو سکے لوگ اس طرح کتیں ہو تو غیر قریشی نہیں ہو سکتا ہے جس طرح کا بیچ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے اوپر اگر کوئی غلام نقطہ غلام بھی امیر بنا لیا جائے تمہارے اوپر ان امیر علیکم امیر بنا لیا جائے تمہارے اوپر تو تم نے اس کے ساتھ کر لی اور اس طرح یہ خلافت عثمانیہ ساری کی ساری غیر قریشی تھی کئی سو سال تک رہی آپ کو پتا ہے ترک تھے ترکی تھے تو بہتر یہی ہے اب رہی وہ جماعت خلافت والی تو بھائی وہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے جیل خلیفہ بنا رکھا ہے جس جس کے پاس کوئی اقتدار نہیں کچھ چیز بھی نہیں ایسے ہی مذاق ہے اس کے بارے میں ہم نے رد کی لکھا تھا جو مال حدیث میں چھپا ہوا ہے عبداللہ اللہ صاحب کا بے اختیار خلیفہ کی حقیقت تو ٹھیک ہے ہاں جی جی, جی۔ نہیں جی جو شراب پر ہر شریعت کے ثابت ہے کوڑے لگانا رسول اللہ صلی اللہ وسلم سے یا خلفار سے وہ تمباکو والے پر نہیں لگائی جائے گی لیکن جب اسلامی حکومت ہوگی تو تاجیر لگے گی تاجیر لگ سکتی ہے دس کوڑے بھی لگ سکتے کوئی اور سزا بھی ہو سکتی ہے تو یہ مسئلہ بھی اس دور کا نہیں ہے کیونکہ ہم جس دور میں جا رہے ہیں دعا کریں گے یہ کسی طریقے سے تابوت ہو یہ جو ہے فنا ہو جائے کٹے جی جی جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ اعلی بدت میں ہیں ایسے ہیں اور ان کی بدت اور شدید ہے بدت مقبرہ بدت کبرا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ تو ستوجی دوسرے کاغذ ہے تو اس سے آپ نے کو بچائیں ٹھیک ہے جی السلام علیکم اچھا جی یہ